حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مخزوم کے ایک شخص کو صدقہ جمع کرنے پر مقرر فرمایا ابو رافع یعنی میں نے بھی اس کے ساتھ جانے کی خواہش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقات ہمارے لیے حلال نہیں اور کسی خاندان کا آزاد کردہ غلام بھی ان میں شامل ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو تیرہ